اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں تو انہی ناموں سے اس کو پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں غلط راہ اختیار کرتے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں ان قریب ان کو اس کی سزا دی جائے گی